حضرت حضرت سالم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے پوچھا رات کی نماز کیسی پڑھی جائے تو آپ نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت پڑھی جائے جب تجھے صبح کے طلوع کا قرب محسوس ہو تو ایک رکعت پڑھ لے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو تہتر